نیند میں وہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اسے کھینچ رہے تھے رسیاں اتنی سختی سے باندھی ہوئی تھیں کہ اس کی کلائیوں سے خون رستہ لگا تھا اور ان کے ہر جھٹکے کے ساتھ وہ درد کی شدت سے بے اختیار چلاتی وہ کسی بازار میں لوگوں کی بھیڑ کے درمیان کسی قیدی کی طرح لے جائی جا رہی تھی دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ بلند آواز میں کہہ کے لگاتے ہوئے اس پر آوازیں کس رہے تھے پھر ان لوگوں میں سے ایک مرد نے جو اس کی کلائیوں میں بندی رسیوں کو کھینچ رہا تھا پوری قوت سے رسی کو چھٹکا دیا وہ گھٹنوں کے بل اس پتھریلے راستے پر گری پتھریلے راستے پر گری اماما اماما اٹس می اٹھ جاؤ سہری ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے وہ ہڑبڑا کر اٹھی bedside table lamp on کیا سلار اس کے پاس کھڑا نرمی سے اس کا کندھا کھلاتے ہوئے اسے جگا رہا تھا سوری میں نے شاید تمہیں ڈرا دیا سالار نے معذرت کی وہ کچھ دیر خالص ذہنی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی وہ خوابوں کا یہ سلسلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا اور خوابوں کا یہ سلسلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا کوئی خواب دیکھ رہی تھی سلاڈ نے چھپ کر گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے پوچھا اسے یوں لگا تھا وہ ابھی بھی نیند میں تھی امامہ نے سر ہلا دیا وہ اب نیند میں نہیں تھی تم کمبل کیے بغیر سو گئی سالار نے کلاس میں پانیتے ہوئے کہا امامہ نے کر بیڈ پر پڑے کمبل کو دیکھا وہ واقعی اسی طرح پڑا تھا یقیناً وہ بھی رات کو کمرے میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا کمرے کا ہیٹر آن رہا تھا ورنہ وہ سردی لگنے کی وجہ سے ضرور اٹھ جاتی جلدی آ جاؤ بس دس منٹ رہ گئے ہیں وہ اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کمرے سے نکل گیا منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ سٹنگ ایریا میں آئی تو سحری وہ کر چکا تھا اور چائے بنانے میں مصروف تھا لاؤنج یا کچن میں اور کوئی نہیں تھا ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے پہلے ہی سے برتن لگے ہوئے تھے میں چائے بناتی ہوں وہ سحری کے کرنے کے بجائے مگ نکالنے لگی تم آرام سے سحری کرو ابھی اذان ہو جائے گی میں اپنے لیے چائے خود بنا سکتا ہوں بلکہ تمہارے لیے بھی بنا سکتا ہوں سلار نے مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے واپس بھیج بھیجا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی یہ سب لوگ سو رہے ہیں ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں ساری رات تو باتیں کرتے رہے ہم لوگ اور شاید ہماری آوازوں کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہوتی رہی نہیں میں سو گئی تھی اس کا لہجہ بہت بجا ہوا تھا سالار نے محسوس کیا وہ اسے بہت اپسٹ لگی کیا کوئی زیادہ برا خواب دیکھا ہے وہ چائے کے مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا خواب وہ چونکی نہیں ایسے وہ کھانا کھانے لگی صبح ناشتہ کتنے بجے کریں گے یہ لوگ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا وہ بے اختیار ہسا اور انیتا کو انیتا وہ اس کی بات پر بے اختیار شرمندہ ہوئی وہ واقعی کل رات سے ان کے لیے وہی دو وہی دو الفاظ استعمال کر رہی تھی ناشتہ تو نہیں کریں گے ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک اٹھ جائیں گے دس بجے کی فلائٹ ہے سلار نے اس کی شرمند شرمندگی کو بھاپتے ہوئے بدل بات بدل دی صبح نو بجے کی اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں وہ حیران ہوئی صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ پاپا کی کوئی میٹنگ ہے آج دو بجے اور انیندا کو اپنے بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہے چھوٹی بیٹی صرف چھ ماہ کی ہے اس کی وہ بتا رہا تھا چائے پئیں گے ناشتے کے بجائے وہ تم بنا دینا وہ میں ابھی نماز پڑھ کر آ جاؤں پھر ان کے ساتھ ہی آفس کے لیے تیار ہوں گا اور انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر پھر واپس چلا جاؤں گا سالار نے جمائی روکتے ہوئے چائے کا خالی مگ اٹھایا اور کھڑا ہو گیا اماما نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تم سو گے نہیں نہیں شام کو آفس سے آنے کے بعد سوؤں گا تم چھٹی لے لیتے اماما نے روانی سے کہا سنگھ کی طرف جاتے ہوئے سالار نے پلٹ کر اماما کو دیکھا پھر بے اختیار ہنسا سونے کے لیے آفس سے چھٹی لے لیتا میرے پروفیشن میں ایسا نہیں ہوتا تم سونے تم سوئے نہیں رات کو اس لیے کہہ رہی ہوں وہ اس کی بات پر چھینتی تھی میں اڑتالیس اڑتالیس گھنٹے بغیر سوئے یو این کے لیے کام کرتا رہا ہوں وہ بھی شاید گرمی اور سردی میں ڈیزارٹر نہیں اچھا ڈیزاسٹر انسپیکشن پتہ نہیں کیا ایریاز میں اور رات کو تو ماں باپ کے پاس بیٹھا پرفیکٹ کنڈیشن میں باتیں کرتا رہا ہوں تھکوں گا کیوں تھکتا کیوں آزان ہوئی تھی اب پلیز مک مت دھونا مجھے ابھی اپنے برتن دھونے ہیں امامہ نے چائے کا مک خالی کرتے ہوئے اسے روکا وہ ٹی بیگ نکال کر ویسٹ باسکٹ میں پھینکنے لگی تھی ٹھیک ہے دھوئیے سلار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ مگ سنک میں رکھا اور پلٹا وہ کوڑے دان کا ڈھکن ہٹائے ہوئے رنگت کے ساتھ ٹی بیگ ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح کھڑی تھی سلار نے ایک نظر اسے دیکھا پھر کوڑے دان کے اندر پڑی اس چیز کو جس نے اسے یوں کر دیا تھا نان نان نان الکوہک الکوہلک ڈرنک وہ مدھم آواز میں کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا تھا وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی اسے شاید یقین اسے یقین تھا وہ اس کوڑے دان کے اندر پڑے جنجر بیئر کے اس خالی کین کو وہاں سے نہیں دیکھ سکتا تھا جہاں وہ کھڑا تھا اس کے باوجود اس کو پتا تھا کہ وہ کیا چیز دیکھ کر سکتا میں آئی تھی اس نے جنجر بعد نے پڑھا تھا بیئر پہلے اور یہ سالار سکندر کا نہ ہوتا تو اس کا ذہن پہلے نان الکوہلک ڈرنکس کی طرف جاتا مگر یہاں اس کا ذہن بے اختیار دوسری طرف گیا تھا چھک کر ٹی بیگ پھینکتے ہوئے اس نے نان کے لفظ بھی کین پر دیکھ لیے تھے کچھ دیر وہی کھڑی وہ اپنی ندامت ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں اور سالار کو بھی واقعی کرنٹ لگا تھا وہ دونوں اپنے درمیان اعتماد کا جو پل بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کبھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا کبھی دوسری طرف سے اس نے آخری بار شراب آٹھ سال پہلے پی تھی لیکن وہ انرجی اور نان الکوہلک ڈرنکس تقریباً ہر رات کام کے دوران پیتا تھا امامہ کو ویسٹ باسکٹ کے پاس شاکٹ دیکھ کر اسے کے جاننے میں سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے کہ ویسٹ باسکٹ میں پڑی کون سی چیز اس کے لیے شاکنگ ہو سکتی ہے وہ کار وہ کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا تھا اور جن پارٹیز میں جاتا تھا وہاں ڈرنکس ٹیبل پر شراب بھی موجود ہوتی تھی اور ہر بار اس مشروب سے انکار پر کسی نے پچھلے آٹھ سال کے دوران شاید ایک بار بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نو سال پہلے والے سکندر سالار سکندر سے واقف نہیں تھا لیکن وہ ایک فرد جو دو دن پہلے اس اس کے کے گھر میں آیا تھا پاس سالار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات موجود تھیں یہ سب تو ہوگا ہی ایسی حرکتیں نہ کرتا تب قابل اعتبار ہوتا اب جب کہ ماضی کچھ اتنا صاف نہیں ہے تو اس پر اپنا اعتبار کام کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی بیرون دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے کر امامہ کو بری بری ذمہ قرار دے دیا تھا تمہارے کپڑے فیس کر دوں اس نے بیڈ روم میں آ کر پوچھا وہ ڈریسنگ روم میں وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا نہیں میرے کپڑے تو پریس ہو کر آتے ہیں ایک ہینگر نکالتے ہوئے وہ پلٹ کر مسکرایا تھا امامہ کو یکدم اپنے کانوں کے بندے یاد آئے تم نے میرے ایئر رنگس کہیں دیکھے ہیں میں نے واش روم میں رکھے تھے وہاں نہیں ملے مجھے ہاں میں نے اٹھائے تھے وہاں سے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہیں سلار دو قدم آگے بڑھا اور ایئر رنگس اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھا دیے یہ پرانے ہو گئے ہیں تم آج میرے ساتھ چلنا میں تمہیں نئے لے دوں گا وہ ایئر رنگس کانوں میں پہنے ہوئے ٹھٹکی یہ میرے ابو نے دیے ہیں جب مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا تھا میرے لیے پرانے نہیں ہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے ضائع کرنے کی اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے امامہ نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی وہ اگلے کچھ سیکنڈز وہیں کھڑا رہا وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جسے وہ اس کے منہ پر مار کر گئی تھی کم از کم سلار نے یہی محسوس کیا تھا اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت کی جانے والی اس آفر کو محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنا دیا تھا وہ مرد تھا ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کر پاتا تھا وہ عورت تھی ضرورت اور محبت میں فرق رکھنے رکھتے رکھتے مر جاتی ڈاکٹر سبت علی کو اس دن صبح ہی سعیدہ اماں سے طویل گفتگو کرنے کا موقع مل گیا تھا وہ دو یا تین دن بعد ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے اور آج بھی انہوں نے سعید اماں کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا وہ ان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھی ڈاکٹر سبت علی بے یقینی سے ان کی باتیں سنتے رہے انہیں سیدہ اماں کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی بےحد پریشانی کے عالم میں انہوں نے ماما کو فون کیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ اماں ڈاکٹر سب سے واقعی سب کچھ کہہ دیں گی اور وہ بھی اتنی جلدی ڈاکٹر سب علی نے اس کا احوال پوچھتے ہی اس سے اگلا سوال یہ کیا تھا سیدہ بہن نے مجھے بتایا کہ آپ کو سالار سے کچھ شکایتیں ہیں وہ بے حد پریشان لگے تھے امامہ کا حلق یکدم دم خشک ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ اقرار کرے یا انکار اس کی خاموشی نے ڈاکٹر سے کو مزید پریشان کیا اور سالار آپ سے کون سی پہلی بیوی کے بارے میں باتیں کرتا رہا ہے وہ بے اختیار ڈھونڈ کاٹنے لگی اس کا وقت اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا اس کا ذہن وہ سرار کے خلاف تمام شکایات کو الزامات کے طور پر دہرانا چاہتی تھی لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صفت علی سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے سعید اماں سے کہا تھا سعید اماں سے شکایتیں کرتے ہوئے اس نے مبالغے سے بھی کام لیا تھا اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ سعید اما نے اس کی کون سی بات کس طرح انہیں بتائی ہے اس کی مسلسل خاموشی نے ڈاکٹر صفت علی کی پریشانی میں اضافہ کیا بیٹا جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابو وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے ٹھیک سے بات نہیں کرتا مجھ سے اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا دو جملوں کے بعد اسے سب کچھ پھول گیا جو یاد تھا اسے وہ ڈاکٹر صفت علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اتنے دنوں میں اس کی یا اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی اس کے ساتھ سحری نہیں کی افطاری نہیں کی آفس سے دیر سے آتا ہے صبح اس کو بتائے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے اسے اتنے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھا رہا ہے اور اسے شادی کے دوسرے دن سعید اماں کے پاس چھوڑ گیا ڈاکٹر صفت علی نے اس کی دونوں شکایات پر غور کیے بغیر اسے کہا اس نے آپ سے کسی اور شادی کا ذکر کیا ہے وہ چند لمحوں کے لیے ہونٹ کاٹتی رہی وہ جانتی تھی کہ اس نے سعید اماں سے جھوٹ بولا ہے اور یہی وہ جھوٹ تھا جس نے سعید اماں کو اس قدر ناراض کر رکھا تھا نہیں سعیدماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی ایسا تو کچھ نہیں ہے اس نے سرخ چہرے کے ساتھ تردید کی دوسری طرف فون پر ڈاکٹر سید علی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا آپ کو پرسوں سعید اماں کے پاس کیوں چھوڑ گیا انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا جب آپ دونوں ہمارے گھر پر تھے تب تو آپ کا وہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا راستے میں آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا انہوں نے اپنے آخری جملے سے امامہ کو جیسے بنا بنایا جواب دیا جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر صرف علی بات کرتے کرتے رک گئے وہ سرار کے جس رویے کی منظر کشی کر رہی تھی وہ ان کے لیے نیا تھا خیر میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں آپ میری طرف آ جائیں سلار کو بھی افطار پر بلوا لیتے ہیں پھر میں اس سے بات کر لوں گا ماما نے بے اختیار آنکھیں بند کی اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی وہ آج کل بہت دیر سے آفس آ رہا ہے کل رات بھی نو بجے آیا شاید آج نہ آ سکے اس نے کمزور سی آواز میں کہا میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے ڈاکٹر سبد علی نے کہا جی اس استفا مشکل کہا جو ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس مصروفیت کو جواز بناتا وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبت علی کو کیا جواب ملنے والا ہے فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی یہ درست تھا کہ اسے سلار سے شکایتیں تھی لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے دن ہی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہلو سویٹ ہارٹ پانچ منٹ بعد اس اپنے سل پر سالار کی چمکتی ہوئی آواز سنی اور اس کے ضمیر نے اسے بری طرح ملامت کیا بندہ اٹھتا ہے تو کوئی میسج ہی کر دیتا ہے فون کر لیتا ہے یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میکے جانے کی تیاری شروع کر دے وہ بے تکلفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا امامہ کی حساس جرم میں احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا ڈاکٹر نے یقیناً اس سے فی الحال کوئی بات کے بغیر اسے افطار پر بلایا تھا ڈاکٹر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے میں نے انہیں کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا وہ اسے بتا رہا تھا امامہ کو یکدم دم کچھ امید بندھی وہ اگر پہلے گھر آ جاتا تو وہ اس سے کچھ بات کر لیتی کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صفت کے گھر متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی اس نے اطمینان کا سانس لیا ہاں یہ ہو سکتا تھا لیکن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں سالار نے اگلے جملے میں اسے آفر کی نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی ماما نے بے اختیار کہا اوکے میں پھر انہیں بتا دیتا ہوں اور تم کیا کر رہی ہو اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے کہ وہ اس گڑ گڑے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس تنسالار کے لیے کھودا تھا فرقان کان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے عام طور پر تو وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو تو میں نے اسے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ وہ اسے کب بھیجے وہ شاید اس وقت آفس میں فارغ تھا اس لیے لمبی بات کر رہا تھا کچھ تو بولو یار اتنی چپ کیوں نہیں وہ میں ایسے ہی وہ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑائی تم فری ہو اس وقت اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی ہاں ایویلیویشن ٹیم چلی گئی ہے کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت ریلیکسڈ ہیں اچھے کامنٹس دے کر گئے ہیں وہ لوگ وہ بڑے مطمئن انداز میں اسے بتا رہا تھا اس کی باتوں پر غور کے بغیر اس اڈھیربن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے آج اگر ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا کہ رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے فورٹریس میں فورٹریس میں ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے وہاں چلتے بلکہ یہ کریں گے کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے جائیں گے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے محاورے کی آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا یہ محاورہ نہیں کہا گیا تھا واقعی بعض سچویشنس میں چلو بھر پانی میں ڈبونے کے لیے کافی ہوتا ہے وہ اب بات شروع کرنے کے جتن کر رہی تھی اور یہ کیسے کرے یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے پھر میں ڈاکٹر صاحب کو ذرا بتا دوں وہ انتظار کر رہے ہوں گے اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی سلار نے بات ختم کرتے ہوئے اس کال بند کر دی وہ فون ہاتھ میں پکڑی بیٹھی رہی وہ تقریباً چار بجے گھر آیا اور وہ اس وقت تک یہ طے کر چکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے سلار اوپر نہیں آیا تھا اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کہا تھا وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا ہینٹری کان سے لگائے ڈاکٹر سبت علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کال میں مصروف رہا امامہ کی جیسے جان پر بنائی اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہا تو ایک سگنل پر رکنے پر اس نے سلار کا کندھا تھپسپایا اور بہت خفقی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا نتیجہ فوری طور پر آیا چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سلار نے کال بلاخر ختم کر دی سوری ایک کلائنٹ کو کوئی پرابلم ہو رہا تھا اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا اسلام آباد چلو گی اس کے اگلے جملے نے ماما کے ہوش اڑا دیے وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن میں سے غائب ہو گیا اسلام آباد اس نے بہت غیر یقینی سے سلار کو دیکھا ہاں میں اس ویکینڈ پر جا رہا ہوں سلار نے بڑے نارمل انداز میں کہا لیکن میں میں کیسے جا سکتی ہوں وہ بے اختیار اٹکی تمہارے پاپا تو تمہیں منع کر کے گئے ہیں کہ تمہیں مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا پھر سلار نے اس کی بات کاٹی ہاں اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں ساتھ آنا چاہوں تو لے آؤں اس نے بڑی روانی سے کہا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے اس نے لمبی خاموشی کے بعد بلاخر کہا آج یا کل تو پتہ لگنا ہی ہے سلار نے اسی انداز میں کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو اب اتنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی امبیرسمنٹ ہوگی اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے وہ مطمئن تھا تم انہیں نہیں جانتے انہیں پتہ چل گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے وہ پریشان ہونے لگی وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے خاموشی سے جائیں گے اور آ جایا کریں گے یار اتنا سوشلائز نہیں کریں گے وہاں وہ اس کی بے فکری سے چڑی انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے وہ مجھے مار ڈالیں گے وہ روحان سی ہو رہی تھی فرض کریں ماما اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتہ چلتا ہے یا یہاں لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتے ہیں تو نہیں پتہ چلے گا میں کبھی بیٹھ جاؤں گی نہیں اس نے بے ساختہ کہا تمہارا روم نہیں تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھوں میں مسیحن جیسی ہمدردی تھی مسیحا جیسی ہمدردی تھی مجھے عادت ہو گئی ہے سالار اتنی ہی سانس لینے کی مجھے فرق نہیں پڑتا جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی میں اتنے سالوں سے لاہور میں ہوں لیکن میں نے یہاں بازاروں پارکس اور ریسٹورنٹس کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھا ہے یا ٹی وی اور نیوز پیپر میں میں اگر اب ان جگہوں پر جاؤں تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ مجھے وہاں کرنا کیا ہے جب ملتان میں تھی تو تو بھی ہاسٹل اور کالج کے علاوہ دوسری کوئی جگہ نہیں تھی میری زندگی میں اب لاہور آ گئی ہوں تو یہاں بھی پہلے یونیورسٹی اور گھر اور اب گھر مجھے ان کے علاوہ دوسری ساری جگہ عجیب سی لگتی ہیں مہینے میں ایک بار میں سعید اماں کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی اور میری واحد آؤٹنگ ہوتی تھی وہ وہاں ایک بک شاپ تھی میرے پورے مہینے کے لیے بکس لے لیتی تھی وہاں سے کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے وہ پتہ نہیں اسے کیوں بتاتی گئی ہاں وقت گزارنا آسان ہوتا ہے زندگی گزارنا نہیں اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ ڈرائیو کر رہا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا سالار مجھے فرق پڑتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے سالار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسے کبھی تمہاری زندگی تھی تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے وہ اس سے پوچھ رہا تھا اب نارمل لائف ہی صحیح لیکن میں سیف ہوں فلان نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلائے تم اب بھی سیف رہو گے ٹرسٹ میں کچھ نہیں ہوگا میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے کیا سوچ رہی ہو سلار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹس کی مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا وہ بے حد اپسیٹ ہو گئی ہاں اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو یہ واقعی انفیئر ہوتا لیکن میری کوئی بات نہیں میں نے تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیوں اور بدوائیں اب پھر صحیح وہ بڑی بے پرواہی سے کہہ رہا تھا تو پھر سیٹ بک کروا دو تمہاری وہ واقعی ڈھیٹ تھا وہ چپ بیٹھی رہی اس شام سالار کو ڈاکٹر سپت علی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ لگے تھے اور اس سنجیدگی کی کوئی وجہ اسے سمجھ میں نہیں آئی امامہ کھانے کے دوران بالکل خاموش رہی تھی لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا وہ لانچ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر سپت علی نے اس سے اس موضوع کو چھیڑا سالار امامہ کو کچھ شکایتیں آپ سے وہ چائے کا گھون لیتے ہوئے ٹھٹکا یہ بات اگر ڈاکٹر سپت علی نے نہ کہی ہوتی تو وہ اسے مذاق سمجھتا ایسے کچھ حیرانی کے عالم میں ڈاکٹر سپت علی کو دیکھا پھر اپنے برابر میں بیٹھی ماما کو چائے کا کپ اپنے گھٹنے پر رکھے چائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی اس کے ذہن میں پہلا خیال گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا آیا لیکن اے ماما نے کس وقت ڈاکٹر سپت علی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا وہ بہت حیران ہوا جی اس نے کپ واپس فرج میں رکھ دیا اماما آپ کے رویے سے ناخوش ہیں ڈاکٹر سپت علی نے اگلا جملہ بولا سرار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے جی اس نے بے اختیار کہا میں سمجھا نہیں آپ امامہ پر تنس کرتے ہیں وہ پلکھے جبکے بغیر ڈاکٹر سبت علی کو دیکھتا رہا پر مشکل سانس لے کر چند لمحوں بعد اس نے امامہ کو دیکھا یہ آپ سے امامہ نے کہا ہے اس سے اس نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سبت علی سے کہا ہاں آپ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے سلار نے گردر موڑ کر ایک بار پھر امامہ کو دیکھا وہ اب بھی نظر جھکائے بیٹھی تھی یہ بھی آپ سے امامہ نے کہا اس کے تو جیسے چودہ طبق روشن ہو رہے تھے ڈاکٹر سبتلی نے سر ہلایا سلاڈ نے بھی اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کاٹتے ہوئے چائے کا کپ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اس کا ذہن بری طرح چکرا گیا تھا یہ اس کی زندگی کے سب سے پریشان کن صورتحال میں سے ایک تھی امامہ نے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظر جمائے بہت شرمندگی اور پچھتاوے کے عالم میں اس کا اس کو گلا صاف کرتے ہوئے کہتے سنا اور وہ کہہ رہا تھا اس کی خواہش نہیں تھی حماقت تھی لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور یہ کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے پرسوں آپ جھگڑا کرنے کے بعد اسے سیدہ بہن کی طرف چھوڑ گئے تھے اس بار سلار نے پہلے کلثوم آنٹی کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر سپت علی کو پھر امامہ کو اگر آسمان اس کے سر پر گرتا تب بھی اس کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی تھی جھگڑا میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس نے مشکل اپنے آواز پر قابو پاتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا اور امامہ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ سعیدہ اماں کے گھر رہنا چاہتی ہے اور میں تو پچھلے چار دنوں سے کہیں وہ بات کرتے کرتے رک گیا اس نے امامہ کی سسکی سنی تھی اس نے بے اختیار گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا وہ اپنا ناک رگڑ رہی تھی کلسوم آنٹی اور ڈاکٹر سے تلی بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے سلار بات جاری نہیں رکھ سکا کلسوم آنٹی اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے دلاسہ دینے لگیں وہ ہکا بکا بیٹھا رہا ڈاکٹر سبت علی نے ملازم کو پانی لانے کے لیے کہا سلار کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا وہ الو کا پٹھا ہے کیونکہ پچھلے چار دن سے اس کی چھٹی حص جو سگنلس بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے صرف اس نے خوش فہمی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا پانچ دس منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا ڈاکٹر ستری تقریباً آدھے گھنٹے تک سرار کو سمجھاتے رہے وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا اس کے برابر بیٹھی ماما کو حد ندامت ہو رہی تھی اس کے بعد سرار کا اکیلے میں سامنا کرنا مشکل تھا یہ اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی ڈاکٹر سب تلی کے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی ماما نے اسے کہتے سنا مجھے یقین نہیں آ رہا میں یقین نہیں کر سکتا اس سے اس سے اسی رد عمل کی توقع تھی وہ ونڈ اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی اس وقت بہت نروس ہو رہی تھی میں تم پر تنس کرتا ہوں میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں تمہیں سعید عمہ کے گھر چھوڑ گیا تھا جھگڑا کیا تم نے لوگوں سے جھوٹ بولا امامہ نے بھی اختیار سے دیکھا وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا میں نے جھوٹ نہیں بولا اس نے بہت خفکی سے کہا میں تم پر تنس کرتا ہوں سلار کی آواز میں تیزی آ گئی تم نے اس رات میری اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا وہ بے یقینی سے اس کا دیکھتا رہ گیا وہ وہ تھا تو بس ایسی ایک بات تھی مگر مجھے اچھی نہیں لگی اس نے بے ساختہ کہا تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کہا تھا عجوبہ کہا تھا وہ اس بار چپ رہی سالار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا وہ اگلے الزام پر آیا مجھے لگا تھا اس نے اس بار مدافعانہ انداز میں کہا لگا تھا وہ مزید خفا ہوا تمہیں صرف لگا اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا میں نے اس سے ان سے کچھ نہیں کہا سعیدہ اماں نے سب کچھ کہا تھا اس نے وضاحت کی وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول نہیں سکا یعنی تم نے ان سے بھی یہ سب کچھ کہا ہے وہ چپ رہی وہ ہونٹ کاٹنے لگا اس سے اب سعیدہ اماں کی اس رات کی بے روخی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا نہیں سرار کو یاد آیا تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے سرار اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا ماما میں مسجد جاتا ہوں اس وقت فرقان کے ساتھ اس کے بعد جم اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں اب میں مسجد پہ تمہیں بتا کر جایا کروں وہ جھنجھلایا تھا مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو مجھے تو اپ سیٹ ہونا ہی تھا امامہ نے کہا اس کی وضاحت پر وہ مزید تپ گیا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے کوئی احمد بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں وہ احمد کے لفظ پر پوری طرح دل ملائی ٹھیک ہے میں واقعی احمد ہوں بس اور سیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا کہا تھا نا اور کون سا جھگڑا ہوا تھا ہمارا وہ خاموش رہی اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں وہ اس بار اس کی بات پر روح ہو گئی بار بار جھوٹا مت کہو امامہ جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں وہ واقعی بری طرح اپسٹ تھا اچھا اب یہ سب ختم کرو اس نے امامہ کے گالوں پر یکدم دم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے اور وہ بری طرح جھنجھلایا تھا ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں امامہ اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ روتی رہی یہ ٹھیک نہیں ہے ماما تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا لیکن جنجلاہٹ بڑھ گئی تھی وہ کچھ بھی تھا وہ اس کی شادی کا چوتھا دن تھا اور وہ ایک گھنٹے میں دوسری بار یوں زاروں زار رو رہی تھی اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا یہ تو خیر ماما تھی وہ بے اختیار نرم پڑا اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے سچ اپ کروانے کی کوشش کی امامہ نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹشو باکس سے ایک ٹشو نکال کر اپنی سرخ ہوتی ناک کو رگڑا اور سلار کی صلح کی کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے وہ اس کے جملے پر ایک لمحہ کے لیے ساخت رہ گیا پھر اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا کیسا سلوک تم وضاحت کرو گی اس کے لہجے میں پھر خفکی اتر آئی میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی سلار نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا باقی رستے میں دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی کچھ دیر بعد وہ بلاخر چپ ہو گئی سلار نے سکون کا سانس لیا اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی وہ بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج کے ایک صوفہ پر بیٹھ گئی سلار بیڈ روم میں چلا گیا وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آیا وہ تب بھی اندر نہیں آئی اچھا ہے اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا وہ سونا چاہتا تھا اور اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھی لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی اب ٹھیک ہے بندہ سوچے لیکن اتنا بھی کیا سوچنا مزید پانچ منٹ گزرنے کے بعد اس نے اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جھنجھلایا دو منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا وہ لاؤنج کے صوفہ کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی سلار نے سکون کا سانس لیا کم از کم وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی سلار کے لانچ میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا وہ بس اسی طرح کشن گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچتی رہی وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بھی اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی سرار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا یہیں بیٹھو اس نے دہمکانہ انداز میں اس سے کہا اس نے ایک لمحہ کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا پھر ارادہ بدل دیا وہ دوبارہ بیٹھ گئی لیکن اس نے اپنے بازو سے سلار کا ہاتھ ہٹا دیا میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن آئی ایم سوری اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا ماما نے خفقی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا لیکن پھر اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا امامہ میں تم سے بات کر رہا ہوں اس نے اس کے خاموش رہنے پر کہا تم مجھے اگنور کرتے رہے ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بلاخر کہا اگنور وہ بھونچ کا رہ گیا میں تمہیں تمہیں اگنور کرتا رہا میں کر سکتا ہوں اس نے بے یقینی سے کہا امامہ نے اس سے نظریں نہیں ملائیں تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ تمہیں اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں میں لیکن تم کرتے رہے وہ اپنی بات پر مصر تھی تم زبان سے ایک بات کہتے ہو لیکن تم وہ بات کرتے کرتے رکی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تمہاری زندگی میں میری کوئی بھی اہمیت ہے ہی نہیں رکو مت کہتی رہو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں کہ جس سے تم میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں تو میں اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا میں نے تمہیں صبح مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آؤ گے تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے وہ رکی اور سلاڈ نے کوئی وضاحت کے بغیر کہا میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے بھی ایئرپورٹ لے جا سکتے تھے لیکن تم نے مجھ سے نہیں کہا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا کہ مجھے سعید اماں کے گھر چھوڑ دو لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا میری کتنی بےزتی ہوئی ان کے سامنے وہ بہتے آنسو کے ساتھ کہہ رہی تھی وہ پلکھے جبکے بغیر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا پانی اب اس کی آنکھوں سے ناک سے بھی بہنے لگا تھا وہ پوری دل جمعی سے رو رہی تھی سلاڈ نے سینٹر ٹیبل کے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا اس نے اس کا ہاتھ چھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا اس نے ناک رکڑی تھی آنکھیں نہیں اور سلار نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک بار پھر کہا وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا لیکن اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی کہ لیکن اس سے تحفے کا ذکر کرنا اس سے اپنی توہین لگی اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا کچھ دیر وہ اپنا ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی سلار نے بلاخر اس سے پوچھا بس یہ ابھی کچھ اور بھی جرم ہے میرے مجھے پتا تھا کہ تم شادی کے بعد میرے سلار نے اس کی بات کاٹ دی ساتھ یہی کرو گے مجھے پتا ہے تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے وہ اس کے جملے پر بری طرح چڑا تھا اس کے باوجود اب تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا لیکن آیا ہوں نا جلدی تم اپنے پیرنٹس کے لیے تو آ گئے تھے امامہ نے مداخلت کی اس دن میرے اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی اور میں نے تمہیں کال کی تھی ایک بار نہیں کئی بار تم اپنا سیل فون دیکھو میں یا میں دکھاؤں سلار نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی تھی نا اس وقت میں میٹنگ میں تھا میرا سیل میرے پاس نہیں تھا بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں ہی کی تھی ریسیو کرنا تو ایک طرف تمہیں توجہ تک نہیں دی میں نے سیدرما کے گھر بھی تمہیں کالز کی تم نے وہاں بھی یہی کیا بلکہ سیل آف کر دیا تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو لیکن میں نے تو ایسا نہیں کہا میں نے تو سوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں وہ بھی اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا تمہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے جانا تو ممکن ہی نہیں تھا ایئرپورٹ ایک طرف ہے بیچ میں میرا آفس ہے اور دوسری طرف گھر میں پہلے یہاں آتا تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ جاتا دگنا ٹائم لگتا اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری نہیں تھا وہ یک لمحہ کے لیے رکا پھر بولا اب میں شکایت کروں تم سے امامہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تم نے سعید اماں کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی اس نے آنکھوں میں سیلاب کا ایک انبار ایک نیا ایک نیا ریلا آیا میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے لیکن تم تو تنگ آئے ہو مجھ سے تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا سلار نے بھی اختیار گہرا سانس لیا مجھے کیا پتا تھا میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے مجھے پوری کرنی چاہیے چلو ٹھیک ہے میری غلطی تھی مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تمہیں چلنے کے لیے لیکن کم از کم تمہیں مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے تو باہر تک آنا چاہیے تھا میں پندرہ منٹ ذہن میں کھڑا انتظار کرتا رہا لیکن تم نے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی میں ناراض تھی اس لیے نہیں آئی ناراضی میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا وہ خاموش رہی تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا خام خواہ کی ضد تھی مجھے برا لگا تھا لیکن میں نے تمہیں اپنی بات منوانے پر مجبور نہیں کیا وہ ایک لمحہ کے لیے رکا فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے اس کی آنکھوں میں امرتے سیلاب کے ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا ماما نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی تھی میں نے تم سے یہ گلہ نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہاں ٹھیک سے پہنچ گئے یا ان کی فلائٹ ٹھیک رہی وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا وہ جذبز ہوئی میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تم مجھ سے لے لیتی اگر تم واقعی ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی وہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے تو تمہاری اتنی ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے پوچھتی یا ان کے جانے کے بعد ان سے بات کرتی تو تم مجھ سے کہہ دیتے کیوں نہیں کہا میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہیں یہ معمولی باتیں ہیں یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جن پر میں تم سے ناراض ہوتا پھروں یا جھگڑا کروں وہ بول نہیں سکی لیکن تم نے یہ کیا میرے خلاف کیس تیار کرتی رہیں ہر چھوٹی بڑی بات اکٹھی کرتی رہی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی لیکن سعید اماں کو سب کچھ بتا دیا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تو میں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی کرنی چاہیے تھی نا اس کے آنسو تھمنے لگے وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا اگر میں تمہاری بات نہ سنتا اور بات تو اور بات تھی پھر تم کہتی کسی سے بھی مجھے اعتراض نہ ہوتا وہ خاموش رہی اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی تم سو نہ رہی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں بتا کر ہی گھر سے نکلتا میں کہاں جا رہا ہوں لیکن میں ایک سوئے ہوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جا رہا ہوں یہ تو کبھی نہیں کر سکتا وہ کچھ نہ بول سکی اگنور میں حیران ہوں ماما کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا میں چار دن سے ساتویں آسمان پر ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں لیکن تم نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی ماما کو ایک اور خطا یاد آئی سالار نے چونک کر اسے دیکھا کس چیز کی تعریف اس نے حیران ہو کر پوچھا یہ ایک حد احمقانہ سوال تھا لیکن اس سوال نے ماما کو شرمندہ کیا تھا اب یہ بھی میں بتاؤں وہ بری طرح بگڑی تھی تمہاری خوبصورتی کی سلار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا وہ مزید خفا ہوئی میں کب کہہ رہی ہوں خوبصورتی کی کرو کسی بھی چیز کی تعریف کر دیتے میرے کپڑوں کی کر دیتے اس نے کہہ تو دیا لیکن وہ یہ شکایت کرنے پر پچھتائی سلار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا سلار نے ایک نظر اسے پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس دی اور بے اختیار ہنسا ماما تم مجھے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو اس نے ہنستے ہوئے کہا جیسے اس کے لیے مذاق تھا وہ بری طرح چھن گئی مت کرو میں نے کب کہا ہے مت کرو میں نے کب کہا ہے نہیں مت کرو میں نے کب کہا ہے نہیں یو آر رائٹ میں نے واقعی ابھی تک تمہیں کسی بھی چیز کے لیے نہیں سراہا مجھے کرنا چاہیے تھا وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اس نے ماما کی شرمندگی کو محسوس کیا اس نے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اس نے ماما کو اپنے قریب کیا اس بار اماما نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا اس کے آنسو اب تھم چکے تھے سلار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی کے ساتھ سہلاتے ہوئے بولا ایسی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صرف چند دن کا ساتھ ہو لیکن جہاں زندگی بھر کی بات ہو وہاں یہ سب کچھ بہت سیکنڈری ہو جاتا ہے اسے اپنے ساتھ لگائے بڑی نرمی سے سمجھا رہا تھا تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی اور معنی رکھتی ہے لیکن آئندہ بھی کچھ معنی رکھے گی اس کا انحصار تم پر ہے مجھ سے جو گلا ہے اسے مجھ سے کرو دوسروں سے نہیں میں صرف تم کو جواب دے ہوں امامہ کسی اور کے سامنے نہیں اس نے بڑے نپے تلے لفظوں میں اس سے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی ہم کبھی دوست نہیں تھے لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف گوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے امامہ نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا اس اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی اس نے ایک بار پھر سر چھکا لیا وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا اس کے دل نے اعتراف کیا تم میری زندگی میں ہر شخص اور ہر چیز سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہو سلار نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا لیکن یہ ایک جملہ میں تمہیں ہر روز نہیں کہہ پاؤں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے تمہاری امپورٹنس کم ہو گئی ہے میری زندگی میں تمہاری امپورٹنس اب میرے ہاتھ میں نہیں تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امپورٹنس کو بڑھاؤ گی یا کم کر دو گی اس کی بات سنتے ہوئے امامہ کی نظریں اس کے اس ہاتھ کی پر تھیں پڑی جس سے وہ اس اس کا ہاتھ ہاتھ سہلا رہا تھا کے کی بے حد صاف تھی ہاتھ کی پشت اور کلائی پر بال نہ ہونے کے برابر تھے ہاتھ کی انگلیاں کسی مصور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور عام مردوں کے ہاتھوں کی نسبت پتلی تھی اس کے ہاتھ ہاتھوں کی پشت پر سبز اور نیلی رگے بہت نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی اس کی کلائی پر رسٹ واچ کا ہلکا سا نشان تھا وہ یقیناً بہت باقاعدگی سے رسٹ واچ پہنتا تھا واچ پہلی بار اس کے ہاتھ کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے اس کا دل کچھ اور موم ہوا اس کی توجہ کہاں تھی سلار کو اندازہ نہیں ہو سکا وہ اسے اسی طرح سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا محبت یا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو اپنے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیں اس سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتے دم گھٹنے لگتا ہے ایک دوسرے کو دینا ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا ایک دوسرے کی آزادی کے حق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے ماما نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا وہ اب بے حد سنجیدہ تھا ہم دونوں اگر صرف ایک دوسرے کے ایپ اور کوتاہیاں ڈھونڈتے رہے تو بہت جلد ہمارے دل سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور لحاظ ختم ہو جائے گا کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہے چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا بڑا مشکل ہے امامہ نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مسکرایا اچھی فلسفی ہے نا امامہ کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ یک وقت آئی تھی اس نے اس بات میں سر ہلایا سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کرتے ہوئے کہا میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ نہیں ہوں تو تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں امامہ شاید اللہ میری کوتاہیاں نظر انداز کر دے تم تو تم بھی معاف کر دیا کرو وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ واقعی اس سلار سے سے ناواقف تھی سلار نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سوجے ہوئے پرپوٹوں کو اپنی پوروں سے چھوا کیا حال کر لیا تم نے اپنی آنکھوں کا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا وہ بڑی ملائمت سے کہہ رہا تھا ماما نے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے پر سر رکھ دیا وہ اب بےحد پرسکون تھی اس کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے اور گردن پر آئے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن اس سے یہ بات کہنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والی بات تھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ اس کے نائٹ ڈریس کی شرٹ پر بنے پیٹرن پر غیر محسوس انداز میں انگلیاں پہن رہی تھی موف موف کلر اچھا لگتا ہے تم پر اس نے بے حد رومانٹک انداز میں اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا اس کے سینے پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ ایک دم رکا امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا سلار نے اس کی آنکھوں میں خفکی دیکھی وہ مسکرایا تعریف کر رہا ہوں تمہاری یہ ٹی پنک ہے او اچھا سلار نے گڑبڑا کر اس کے کپڑوں کو دوبارہ دیکھا یہ ٹی پنک ہے میں نے اصل میں موف کلر بہت عرصے سے کسی کو پہنے نہیں دیکھا سلاڑ نے وضاحت کی کل موف پہنا ہوا تھا میں نے وہ پہلی صبح تھی جب اس کی آنکھ سلار سے پہلے کھلی تھی الارم سر ٹائم سے بھی دس منٹ پہلے چند منٹ وہ اسی طرح بستر میں پڑی رہی اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کو کون سا پہر ہے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم کلاک اٹھا کر اس طرح ٹائم دیکھا پھر ساتھ ہی الارم آف کر دیا بڑی احتیاط سے وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھی ٹیبل کا لیمپ بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپرز ڈھونڈے پھر اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کیا تب اس نے سالار کے سائٹ کے لیمپ کو آف ہوتے دیکھا وہ کس وقت بیدار ہوا تھا امامہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا میں سمجھی تم سو رہے ہو اس نے سالار کے سلام کے جواب دیتے ہوئے کہا میں ابھی اٹھا ہوں کمرے میں آہٹ کی وجہ سے وہ اس طرح لیٹے لیٹے اب اپنا سیل فون دیکھ رہا تھا لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی میں تو کوشش کر رہی تھی کہ تم ڈسٹرب نہ ہو امامہ کچھ حیران ہوئی تھی میری نیند زیادہ گہری نہیں ہے ماما کمرے میں ہلکی سی ہلکی آہٹ بھی ہو تو میں جاگ جاتا ہوں اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیل سائڈ ٹیبل پر رکھا میں احتیاط کروں گی اس نے کچھ معذرت خان انداز میں کہا ضرورت نہیں مجھے عادت ہے اسی طرح کی نیند کی مجھے اب فرق نہیں پڑتا اس نے بیڈ پر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لیں وہ واش روم میں جانے سے پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے کھلی کتاب جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے سالار بھی اس کے لیے ایک کھلی کتاب تھا لیکن چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب اس دن اس نے اور سالار نے سحری اکٹھے کی اور ہر روز کی طرح سالار فرقان کے ساتھ نہیں گیا وہ شاید پچھلے کچھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا امامہ کا موڈ رات کو ہی بہت اچھا ہو گیا تھا اور اس میں مزید بہتری اس کی اس توجہ نے کی مسجد میں جانے سے پہلے آج پہلی بار اس نے اسے مطلع کیا اے ماما تو میرا انتظار مت کرنا نماز پڑھ کر سو جانا میں کافی لیٹ آؤں گا اس اس اس نے جاتے ہوئے ہوئے اسے کی کی لیکن کو نظر انداز کرتے کے انتظار میں بیٹھی رہی وہ ساڑھے آٹھ بجے کے قریب اس کے آفس جانے کے بعد سوئی دوبارہ اس کی آنکھ گیارہ بجے ڈور بل کی آواز پر کھلی نیند میں اپنی آنکھ کی مسلتے ہوئے اس نے بیڈ روم سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ کھولا چالیس پینتالیس نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا مجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے اس نے اپنا تعارف کروایا امامہ کو یکدم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کے بجائے اگلے دن بھیجنے کے لیے کہا تھا وہ اسے راستہ دیتی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی اتنی خوشی ہوئی جب نوشین باجی نے مجھے بتایا کہ سلار صاحب کی بیوی بی آگئی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شادی کر لی سلار صاحب نے امامہ کے پیچھے اندر آتے ہوئے ملازمہ کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے تم نے امامہ کی فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ اسے صفائی کے بارے میں کیا ہدایات تھے جی آپ فکر نہ کریں میں کر لوں گی آپ چاہے آرام سے سو جاؤ آپ چاہے تو آرام سے سو جاؤ ملازمہ نے اسے فوری آفر کی یہ شاید اس نے اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا نہیں تم لاؤن سے صفائی شروع کرو میں ابھی آتی ہوں آفر بری نہیں تھی اسے واقعی بہت نیند آ رہی تھی لیکن وہ اس طرح سے گھر میں کام کرتا چھوڑ کر سو نہیں سکتی تھی واش روم میں آ کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے کپڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤنچ میں نکل آئی ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈرز اب ہٹے ہوئے تھے لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈرز اب ہٹے ہوئے تھے سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا لیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دیکھ کر اسے انہیں پانی دینے کا خیال آیا ملازمہ ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے بالکونی کی طرف جاتے دیکھ کر چپ ہو گئی جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤنج کو صاف کرنے کے بعد اب سالار کے اس کمرے میں جا چکی تھی جسے وہ اسٹڈی روم کی طرح استعمال کرتا تھا سالار صاحب بڑے اچھے انسان ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد امامہ نے اس سے چائے کا پوچھا تھا چائے پیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا امامہ اس کے تبصرے پر صرف مسکرا کر خاموش ہو گئی آپ بھی ان کی طرح نہیں بولتی ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا اچھا سالار بھی نہیں بولتا امامہ نے جان بوجھ کر اسے موضوع گفتگو بنایا کہاں جی حمید بھی یہی کہتا ہے صاحب کے بارے میں ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کا نام لیا تھا لیکن باجی بڑی حیا ہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں اس نے ملازمہ کے جملے پر جیسے بہت حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا ملازمہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی جیسے فرقان صاحب ہیں ویسی ہی عادت سالار صاحب کی ہے فرقان صاحب تو خیر سے بال بچوں والے ہیں لیکن سالار صاحب تو اکیلے رہتے تھے ادھر میں تو کبھی بھی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا صاحب نے مجھے میں کئی بار سوچتی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی جو اس گھر میں آئے گی ملازمہ فراٹے سے بول رہی تھی ہیٹر کے سامنے صوفے پر نیم دراز امامہ اس کی باتیں سنتی کسی سوچ میں گم رہی ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ باجی اپنے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی باجی کیا خوشی ہوتی باجی کیا خوش ہوتی کم از کم اس سے توقع تو تھی اس سے کہ وہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ تو کبھی انوالو نہیں ہو سکتا وہ مردوں کی کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوتی ہوگی جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر نظر رکھتے ہوں گے اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا تھا ملازمہ ملازمہ کی کی اس خاموشی سے کچھ بیزار ہو ہو کر کر جلد ہی چائے پی فارغ گئی امام اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے گئی تو ملازمہ نے باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر اس سے کہا باجی کل ذرا جلدی آ جاؤں آپ کے گھر امامہ ٹھٹک کر رک گئی اس کے چہرے پر یقیناً کوئی ایسا تاثر تھا جس نے ملازمہ کو کچھ بھکلا دیا تھا باجی مجھے چھوٹے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے اس لیے کہہ رہی تھی اس نے جلدی سے کہا ہاں ٹھیک ہے امامہ نے مشکل جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا کل جلدی آنے کے مطالبے نے اسے ساخت نہیں کیا تھا بلکہ اسے ساخت کیا تھا اس کے تین لفظوں نے آپ کے گھر یہ اس کا گھر تھا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے خوار ہوتی پھر رہی تھی جس کی آس میں وہ کتنی بار جلال انصر کے پیچھے گڑ گڑانے گئی تھی وہ بے یقینی سے لاؤنچ میں آ کر ان دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا اس کے گھر کے نام سے شناخت کر رہی تھی وہ واقعی اس کا گھر تھا وہ پناہ گاہیں وہ پناہ گاہیں نہیں تھیں جہاں وہ اتنے سال سر چھکا کر ممنون و احسان مند بن کر رہی تھی آنسوں کا ایک ریلا آیا تھا اس کی آنکھوں میں بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ روئے ہنسے روئے تو کتنا روئے ہنسے تو کتنا ہنسے وہ بھی کچھ ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہی تھی وہ بچوں کی طرح ہر کمرے کا دروازہ کھول کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی وہ جا سکتی تھی جو چاہے کر سکتی تھی یہ اس کا گھر تھا یہاں کوئی جگہ اس کے لیے علاقہ غیر نہیں تھی اسے بس اتنی سی دنیا ہی چاہیے تھی اپنے لیے کوئی ایسی جگہ جہاں وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو سالار یکتم جیسے کہیں پیچھے چلا گیا تھا گھر کے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جاتا ہے سالار نے اسے دوبارہ وقفے وقفے سے سیل پر کال کی دو بار وقفے وقفے سے سیل پر کال کی لیکن امامہ نے ریسیو نہیں کی سلار نے تیسری بار پھر لینڈ لائن پر کال کی اس بار امامہ نے ریسیو کی لیکن اس کی آواز سنتے ہی سلار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی اسے اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی وہ بہت پریشان ہوا کیا ہوا کچھ نہیں وہ دوسری طرف جیسے اپنے آنسوں اور آواز پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کیوں رو رہی ہو سلار کی واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے رات ہر جھگڑے کا اختتام بہت خوشگوار انداز میں ہوا تھا وہ صبح دروازے پر مسکرا کر اسے رخصت کرنے آئی تھی پھر اب وہ الجھ رہا تھا دوسری طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے رونے کا کیا جواز پیش کرے اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ کسی نے اسے گھر والی کہا ہے سلار یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا سلار یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا تھا مجھے امی اور ابو یاد آ رہے ہیں سلار نے بے اختیار گہرا سانس لیا یہ وجہ سمجھ میں آتی تھی وہ یکدم دم پرسکون ہوا ادھر وہ بالکل خاموش تھی ماں باپ کا ذکر کیا تھا جھوٹ بولا تھا لیکن اب رونے کی جیسے ایک اور وجہ مل گئی تھی جو آنسو پہلے تھم رہے تھے وہ ایک بار پھر سے برسنے لگے تھے کچھ دیر وہ چپ چاپ فون پر اس کی سسکیا اور ہچکیاں سنتا رہا وہ اس غیر ملکی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ کو ہیڈ کرتا تھا چھوٹے سے چھوٹا انویسٹمنٹ سکیم پکڑ سکتا تھا خسارے میں جاتی بڑی سے بڑی کمپنی کے لیے بیل آؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا کمپنیز کے مرجر پیکیجز تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا وہ پوائنٹ ون پر وہ پوائنٹ ون پرسنٹ کی ریسیشن um, کے ساتھ ورلڈ سٹاک مارکٹس کے ٹرینڈز کی پیش بھی نہیں کر سکتا تھا مشکل سے مشکل سرمایہ کار کے ساتھ سود سوری مشکل سے مشکل سرمایہ کار کے ساتھ سودا طے کرنے میں اسے ملکہ حاصل تھا لیکن شادی کے اس ایک ہفتے کے دوران ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ وہ امامہ کو روتے ہوئے چپ نہیں کرا سکتا وہ ان آنسوں کی وجہ سکتا تھا اور نہ ہی انہیں روکنے کے طریقے سے اسے آتے تھے وہ کم از کم اس میدان میں بالکل اناڑی تھا ملازمہ نے گھر صاف کیا تھا آج ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی توجہ رونے سے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیا وہ احمقانہ تھا ماموں کو جسے یقین نہیں آیا کہ یہ بتانے پر کہ اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں سالار نے اس سے یہ پوچھا ہے پچھلی رات کے سالار کے سارے لیکچرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور فون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کے غلط انتخاب کا احساس ہو گیا تھا اپنے سیل کی تاریخ اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا اگلے پانچ منٹ وہ ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا اس سے پتا تھا کہ اس نے اب کال کی تو وہ ریسیو نہیں کرے گی پانچ منٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال کی خلاف توقع امامہ نے کال ریسیو کی اس بار اس کی آواز میں خفکی تھی لیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی وہ یقیناً رونا بند کر چکی تھی آئی ایم سوری سلار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا امامہ نے جواب نہیں دیا وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں سن رہی تھی وہ صرف ایک ہی بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اسے سلار پر غصہ کیوں آ جاتا تھا یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے سالوں میں جس ایک احساس کو مکمل طور پر بھول گئی تھی وہ غصے کا احساس ہی تھا یہ احساس اس لیے اجنبی ہو چکا تھا اتنے سالوں سے اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی کوئی گلا کوئی شکایت نہیں کی تھی کسی سے ناراض ہونا یا کسی کو خفکی دکھانا تو بہت دور کی بات ہے پھر اب یہ احساس اس کے اندر کیوں جاگ اٹھا تھا سیدہ اماں ڈاکٹر سبت علی اور عرد کی فیملی اس کے کلاس فیلوز کولیگز ان میں سے کبھی کسی پر اس سے غصہ نہیں آیا تھا ہاں کبھی کبھار شکایت ہوتی تھی لیکن وہ شکایت کبھی لفظوں کی شکل اختیار نہیں کر سکی پھر اب کیا ہو رہا تھا اسے اے ماما کچھ کہو وہ چونکی نماز کا وقت نکل رہا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے اس نے اسے الجھے ہوئے انداز میں سے کہا تم خفا تو نہیں ہو سالار نے اس سے پوچھا نہیں اس نے مدم آواز میں کہا وہ نماز کے بعد دیر تک اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی اور اسے جواب مل گیا نو سال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار سنا تھا وہ احسان کرنے والوں کے ہجوم میں تھی پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حسار میں آئی تھی گلا شکوا ناز نخرا غصہ خفکی یہ سب کس کیسے کیسے نہ ہوتا اسے پتہ تھا کہ جب وہ روٹھے گی تو وہ اسے منا لے گا خفا ہوگی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا مان تھا یا گمان لیکن جو کچھ بھی تھا غلط نہیں تھا اتنے سالوں میں جو کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا تھا وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو رہی تھی شام کو سلار اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر حیران ہوا تھا یہ خلاف توقع تھا خاص طور پر دوپہر والے واقعہ کے بعد لیکن اس رات وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا وہ بے حد نروس تھی لیکن بے حد ایکسائٹیڈ بھی وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ایریا اوپن ایئر حصہ میں بیٹھی بار بھی کیوں کھا رہی تھی کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکیٹ چلے گئے سالار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا کھانا ختم کرنے تک وہ نارمل ہو چکی تھی عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بھی بڑا بڑی گہما گہمی تھی وہ بہت عرصہ کے بعد وہاں آئی تھی مارکیٹ کی شکل ہی بدل چکی تھی وہ حد حیرت سے ان نیو برانڈز اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو آٹھ نو سال پہلے وہاں نہیں تھی ڈاکٹر سپتری کی بیٹیاں سعیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے لیکن ان کے ساتھ باہر نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا تھا وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا لیکن معجزات ہوتے ہیں شاز و نادر صحیح لیکن ہوتے ضرور ہیں کچھ لوگ ہی سالار کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی ہاں کافی اس نے جھجک کر کہا میں شاپنگ کی بات کر رہا تھا اس نے کہا نہیں میرے پاس سب کچھ ہے امامہ نے مسکرا کر کہا وہ تو اب میرے پاس بھی ہے اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دوڑی تھی تمہیں میری تعریف اچھی لگی سالار باز آؤ میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا وہ بے ساختہ جھینکی تم نے جگہ نہیں بتائی تھی صرف یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے وہ اسے چھیڑتے ہوئے محفوظ ہو رہا تھا امامہ نے اس بار گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا اس کے ساتھ چلتے چلتے اس ایک شوکیس میں ڈسپلے پر لگی ایک ساڑی دیکھ کر وہ بے ساختہ رکی کچھ دیر ستائشی نظروں سے وہ اس کا ہی رنگ اس کا ہی رنگ کی ساڑی کو دیکھتی رہی وہاں شوکیس میں لگی یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں چھٹک کر رک گئی تھی سالار نے ایک نظر اس ساڑی کو دیکھا پھر اس کے چہرے کو اور بڑی سہولت کے ساتھ کہا مجھے لگتا ہے یہ ساڑی تم پر بہت اچھی لگے گی آؤ لیتے ہیں وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا نہیں میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں امامہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیکھا تمہیں لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا تمہیں شادی پر اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں وہ اس بار بول نہیں سکی وہ ساڑی سے واقعی بہت اچھی لگی تھی اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑی ہی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے دوسری بوتیک سے گھر میں پہنچنے کے لیے دوسری بوتیک سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ ملبوسات کچھ سویٹرز اور جوتے مجھے پتا ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا یہ سب میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اس کے پہلے اعتراض پر سلار نے بے حد رسانیت سے کہا تھا امامہ نے اس کے بعد اعتراض نہیں کیا اسے کچھ جھجھک تھی لیکن تھوڑی دیر میں یہ جھجھک بھی ختم ہو گئی پھر اس نے ساری چیزیں اپنی پسند سے لی تھیں مجھے تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے سو تم مجھ سے مت پوچھو اس نے سلار کی پسند پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا لاؤنج کی کھڑکیوں پر کرٹنس لگا لیں امامہ کو یاد آیا بلائنڈس سے کیا ایشو ہے تمہیں کوئی نہیں لیکن مجھے کرٹنز اچھے لگتے ہیں خوبصورت سے کیوں نہیں سالار نے اپنی دلی تاثرات چھپاتے ہوئے مسکرا کر اس سے کہا وہ اس سے کہہ نہیں سکا کہ اسے پردوں سے چڑ تھی رات پونے بارہ بجے ایک کیفے میں کافی اور ٹیرا اور ٹیرا میو اور ٹیرا بطنی میسو کیک کھانے کے بعد وہ تقریباً ساڑھے بارہ بجے گھر واپس آئے لاہور تب تک ایک بار پھر دھند میں ڈوب چکا تھا لیکن زندگی کے راستے سے دھند چھٹنے لگی تھی ٹھہرانے کے بعد بھی وہ بے مقصد ان چیزوں کو کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی کتنے سالوں بعد وہ ملنے والی کسی چیز کو تشکر اور احسان مندی کے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے شوہر کا اس کی ذات پر روپیہ خرچ کرنا بھی ہے اور یہ نعمت کیوں تھا وہ اسے آج سمجھ پائی تھی ڈاکٹر صفت علی اور ان کی بیوی ہر سیزن کے آغاز میں سے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر دیتے تھے سعید اماں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھی اس کے بیٹے اور ڈاکٹر صفت علی کی بیٹیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھی لیکن اس میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ایسی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا وہ خیرات نہیں تھی لیکن وہ حق بھی نہیں تھا وہ احسان تھا وہ اتنے سالوں میں اپنے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بنا سکی تھی بے شک وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن گئے تھے یہ کیسا احساس تھا جو ان چیزوں کو گود ملیے سے ہو رہا تھا خوشی آزادی اطمینان سکون یا کوئی ایسی شے تھی جس کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے کیا دیکھ رہی ہو تم سلار کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریسنگ روم کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آتے ہوئے استعمامہ کو اسی طرح صوفے پر وہ ساری چیزیں پھیلائے بیٹھے دیکھا وہ حیران سا ہوا وہ جب سے آئی تھی اس وقت سے ان چیزوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی کچھ بھی نہیں میں بس رکھ نہیں لگی تھی اماما نے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا ایک وارڈروپ ڈراپ میں میں نے خالی کر دی ہے تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہو تو گیسٹ روم کی ایک وارڈروپ ڈراپ خالی ہے تم اسے استعمال کر سکتی ہو وہ اپنے کمرے سے کچھ ڈھونڈتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا مجھے سعیدہ اماں کے گھر سے اپنا سامان لانا ہے اماما نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈبوں میں اور بیگز میں ڈالتے ہوئے کہا کیسا سامان وہ ابھی تک تراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا میرے جہیز کا سامان امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا مثلا وہ دراز سے نکالے گئے کچھ پیپرز دیکھتے ہوئے چونکا برتن ہیں الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں فرنیچر بھی ہے لیکن وہ شو روم پر ہے اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ان پیپرز کو دراز میں رکھ کر اس کی بات سنتا رہا تمہارے ذاتی استعمال کی کوئی چیز ہے وہاں اس نے پوچھا وہ سب میری ذاتی چیزیں ہیں اس نے بے ساختہ کہا وہ جہیز کا سامان ہے سلار نے اسے جتانے والے انداز میں کہا اب تم کہو گے تمہیں جہیز نہیں چاہیے وہ کوئی جذبس ہو کر بولی مجھے کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا تمہیں لگتا ہے اس اپارٹمنٹ میں پہلے ہی کسی سامان کی کمی ہے تم چاہتی ہو یہاں ہر چیز دو دو کی تعداد میں ہو رکھیں گے کہاں وہ پوچھ رہا تھا امامہ سوچ میں پڑ گئی اتنے سالوں سے چیزیں میں خریدتی رہی ہوں اپنے لیے لیکن زیادہ سامان ابو کے پیسوں سے آیا ہے وہ ناراض ہوں گے وہ ابھی بھی تیار نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جہیز دیا وہ اب پوچھ رہا تھا نہیں دیا نا تو میں کیسے پتا وہ چند لمحے بول نہیں سکی انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا اس نے کہا ان کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں اس لیے امامہ نے کہا ٹرسٹ می میں بھی جہیز لے کر نہ آنے پر تم سے برا سلوک نہیں کروں گا یہ ڈاکٹر صاحب کا تحفہ ہوتا تو میں ضرور رکھتا لیکن یہ انہوں نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے دیا تھا کیونکہ تمہاری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو رہی تھی جن کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جانتے تھے لیکن میرے بارے میں تو وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی سالار نے اس سے کہا میرے برتن بیڈ شیٹس اور کپڑے ہیں چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں ہیں جو میں اتنے سالوں سے جمع کر رہی ہوں اب کیسے دے دوں یہ سب کچھ وہ ناخوش تھی اوکے جو چیز تم نے اپنے سے اپنے پیسے سے لی ہے وہ لے آؤ باقی چھوڑ دو سب کچھ وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں گے سلار نے ایک اور حل نکالا وہ اس بار کچھ سوچنے لگی میں تمہیں صبح آفس جاتے ہوئے سعید اماں کی طرف چھوڑ دوں گا اور آفس سے آج ذرا جلدی آ جاؤں گا تمہاری پیکنگ بھی کروا دوں گا وہ ہاتھ میں کچھ پیپرز لیے ہوئے اس کی طرف آیا صوفے پر اس کے پاس بڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا یہ جس جگہ پر کراس کا نشان ہے اس پر اپنے سائن کر دو اس نے کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پین سے تھمایا یہ کیا ہے اس نے کچھ حیران ہو کر ان پیپرز کو دیکھا میں اپنے بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں لیکن میرا اکاؤنٹ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے چلو ایک اکاؤنٹ میرے بینک میں بھی صحیح برے نہیں ہیں ہم اچھی سروس دیتے ہیں اس نے مذاق کیا اماما نے پیپر سائن کرنا شروع کر دیا پھر وہ اکاؤنٹ بند کر دوں اماما نے سائن کرنے کے بعد کہا نہیں اسے وہیں رہنے دو سالار نے پیپرز اس سے لیتے ہوئے کہا تمہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک دوں امامہ کا خیال تھا کہ وہ غیر ملکی بینک ہے یقیناً اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی تمہارا حق مہر پے کرنا ہے مجھے اسی رقم سے کھول دوں گا سلار نے پیپرز ایک لفافے میں رکھتے ہوئے اس سے کہا اس پر ایک فگر لکھو امامہ نے حیرانی سے اس رائٹنگ پیڈ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا کیسی فگر وہ الجھی کوئی بھی فگر اپنی مرضی کے کچھ ڈیجٹس ڈیجٹس ہنسے سالار نے کہا کیوں وہ مزید الجھی سالار نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا اس نے دوبارہ پین پکڑ پکڑ تو لیا لیکن اس کا ذہن مکمل طور پر خالی تھا کتنے ڈیجٹس کا فگر امامہ نے چند لمحے بعد اس کی مدد چاہی وہ یکتم سوچ میں پڑ گیا پھر اس نے کہا اگر تم اپنی مرضی سے کوئی فگر لکھو گی تو کتنے ڈیجٹس لکھو گی سیون ڈیجٹس امامہ سوچ میں پڑ گئی آل رائٹ لکھو پھر سالار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی امامہ چند لمحے اس صاف کاغذ کو دیکھتی رہی پھر اس نے لکھنا شروع کیا three seven five two nine six zero اس نے رائٹنگ پیڈ سلار کی طرف بڑھا دیا کاغذ پر نظر ڈالتی وہ چند لمحے کے لیے جیسے سکتے میں آیا پھر کاغذ کو بیڈ سے الگ کرتے ہوئے پیڈ سے الگ کرتے ہوئے بے اختیار ہنسا کیا ہوا وہ اس کے رد عمل سے کچھ اور الجھی کچھ نہیں کیا ہونا تھا کاغذ کو طے کرتے ہوئے اس نے ماما کے چہرے کو مسکراتے ہوئے بے حد گہری لیکن عجیب نظروں سے دیکھا اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے وہ اس کی نظروں سے الجھی تمہارا شوہر ہوں دیکھ سکتا ہوں تمہیں امامہ کو احساس نہیں ہوا اور بڑی صفائی سے بات بدل رہا تھا اس سے بات کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں کاغذ بھی اس لفافے میں ڈال چکا تھا تم نے مجھے ساڑی پہن کر نہیں دکھائی رات کے اس وقت میں تمہیں ساڑی پہن کر دکھاؤں وہ بے اختیار ہنسی وہ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کر ہنسی تھی یا پھر شاید وہ اتنے قریب سے پہلی بار اسے ہنستے دیکھ رہا تھا ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کی استثار اٹھا کر دیکھا وہ واقعی سے دیکھ رہا تھا اب کیا ہے میں ایک بات سوچ رہا تھا وہ سنجیدہ تھا کیا کہ تم صرف روتے ہوئے نہیں ہنستے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی پھر چمک اور پھر خوشی سلار نے ہر تاثر کو پہچانا تھا یوں جیسے کسی نے اسے فلیش کارڈ دکھائے ہو پھر اس نے اسے نظریں چراتے ہوئے دیکھا پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا پہلے اس کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں پھر اس کے گال ناک اور شاید اس کی گردن بھی اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت یا مرد کو اتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھا تھا جس طرح اسے نو سال پہلے بھی دو تین بار اس نے اسے غصے میں اسی طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا اس کے لیے عجیب صحیح لیکن یہ منظر دلچسپ تھا اور اب وہ اسے معجوب ہوتے ہوئے بھی اسی انداز میں سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا یہ منظر اس سے زیادہ دلچسپ تھا یہ کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی تھی اس کے چہرے پر نظر جمائے اس نے اعتراف کیا اس نے اپنی زندگی میں آنے والی کسی عورت کو اتنے بے زر جملے پر اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اس کو شکایت تھی کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا سالار کا دل چاہا وہ اسے کچھ اور چھیڑے وہ بظاہر بہت سنجیدگی سے اسے نظر انداز کی ہوئی چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی لیکن اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی وہ اس کی نظروں سے یقیناً کنفیوز ہو رہی تھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر میں لانے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ انہیں کہاں رکھیں کیونکہ آپ انہیں جہاں بھی رکھتے ہیں اس چیز کے سامنے وہ جگہ بےحد بے مایا سی لگتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گھر میں لانے کے بعد انہیں جہاں بھی رکھیں وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہو جاتی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امامہ اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی اس کے چہرے کو دیکھتا وہ کچھ بھی اختیار ہو کر اس کی طرف چھکا اور اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے دائیں گال کو چھوا اور کچھ حیا سے وہ کچھ حیا سے سمٹی اس نے اسی نرمی کے ساتھ اس کا دایاں کندھا چوما اور پھر امامہ نے اسے گہرا سانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا وہ وہی بیٹھی رہی سالار نے پلٹ کر نہیں دیکھا وہ ان پیپرز کو اب اپنی پیٹ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہا تھا پلٹ کر دیکھتا تو شاید امامہ کی نظریں اسے حیران کر دیتی